تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو اسمانو ہے اور زمیں کی ہر بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنی والا مہربان ہے